نظم جماعت کے آداب دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے لیے مضبوط تنظیم وجود میں لائیے اور قامت دین کے لیے اجتماعی جد و جہد کیجیے اور تم میں ایک جماعت تو ایسی ضرور ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے الخیر سے مراد ہر وہ فطری بھلائی ہے جسے ہمیشہ انسانی فطرت نے بھلائی سمجھا ہے اور جس کی بھلائی ہونے کی شہادت آسمانی کتابوں نے دی ہے ان تمام بھلائیوں اور خوبیوں کی ایک جامع اور مرتب شکل خدا کا بھیجا ہوا وہ دین ہے جو ہر دور میں خدا کے پیغمبر لاتے رہے ہیں جس کی آخری مکمل مستند اور محفوظ شکل وہ کتاب و سنت ہے جو نبی علیہ السلاۃ والسلام امت کو دے گئے ہیں اسی خیر کی طرف دعوت دینے اور بھلائیوں سے دنیا کو مالا مال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان جماعت بن کر منظم طور پر اس کام کو انجام دیں اور زندگی کے ہر میدان میں باطل پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے مضبوط اجتماعیت وجود میں لائیں اور انتہائی منظم اجتماعی جد و جہد کریں خدا نے مومنوں کو اس مضبوط اجتماعیت اور اجتماعی جدوجہد کا نقشہ کھینچتے ہوئے ان کی مثال یہ اجتماعیت کی تعریف کی ہے اور ان کو اپنا محبوب قرار دیا ہے بلا شبہ وہ لوگ خدا کے محبوب ہیں جو اس کی راہ میں استقلال کے ساتھ سب باندھے لڑتے رہتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی زندگی کی اہمیت اور جماعت بن کر زندگی گزارنے کی تلقین کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تین آدمی جو کسی جنگل میں رہتے ہوں ان کے لیے جائز نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے میں سے کسی کو اپنا امیر منتخب کر لیں اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا جو شخص جنت کے وسط میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہو اسے الجماعت سے چمٹا رہنا چاہیے اس لیے کہ شیطان ایک آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اور جب وہ دو ہو جاتے ہیں تو وہ دور بھاگ جاتا ہے الجماعت سے مراد مسلمانوں کی ایسی منظم اجتماعیت ہے جب اقتدار اسلام کے ہاتھ میں ہو اور مسلمان خلیفہ اسلامی احکام و قوانین نافذ کر رہا ہو اور سارے اہل اسلام اس کی قیادت و رہنمائی پر متفق ہوں ایسی حالت میں کسی مسلمان کے لیے قطن کوئی گنجائش نہیں کہ وہ جماعت سے الگ رہ کر زندگی گزارے اور جب یہ الجماعت موجود نہ ہو تو امت کا فرض ہے کہ وہ منظم ہو کر اجتماعی جدوجہد کے ذریعے اس الجماعت کو وجود میں لانے کی کوشش کرے اتحاد و تنظیم کی بنیاد صرف دین کو بنائیے اسلامی تنظیم وہی ہے جس کی بنیاد خدا کا دین ہو خدا کے دین کو چھوڑ کر کسی اور بنیاد پر مسلمانوں کا اتحاد و اتفاق وہ اتحاد نہیں ہے جس کا حکم اسلام نے دیا ہے اور ایسی تنظیم اور جماعت در حقیقت اسلامی تنظیم نہیں ہے مسلمانوں میں حقیقی رشتہ اقوت و اتحاد صرف دین ہے دین کے سوا جس چیز کو بھی یہ اپنے اتحاد کی بنیاد بنائیں گے متحد ہونے کے بجائے منتشر ہوں گے اور ایک الجماعت بننے کے بجائے گروہ گروہ اور فرقہ فرقہ بن جائیں گے جماعت بنائیے تو صرف اس لیے کہ خدا کا دین قائم کرنا آپ کا نصب العین ہو اور آپ کی ساری تگد و محض اسی کی خاطر ہو قرآن کا ارشاد ہے اور تم سب مل کر خدا کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور الگ الگ فرقانہ بن جانا اور خدا کے اس احسان کو یاد رکھنا جو اس نے تم پر کیا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور تم اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے خدا کی رسی سے مراد خدا کا دین ہے اسلام ہے قرآن کی نزدیک مسلمانوں کی وحدت و اجتماعیت کی بنیاد یہی دین ہے اس کے سوا کوئی بھی بنیاد مسلمانوں کو جوڑنے والی نہیں بلکہ پارا پارا کر دینے والی ہے دعوت حق کے کارکنوں سے دلی محبت کیجیے اور اس رشتے کو ہر رشتے سے زیادہ اہم اور قابل احترام سمجھیے قرآن میں مومنوں کی تعریف میں کہا گیا ہے تم اس گروہ کو جو خدا اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے ان لوگوں سے محبت اور الفت کرتے نہ دیکھو گے جو خدا اور اس کے رسول کی دشمنی اور مخالفت پر کمر بستہ ہوں چاہے وہ اس کے اپنے ہی باپ یا اپنے ہی بیٹے یا اپنے ہی بھائی یا اپنے ہی خاندان والے کیوں نہ ہوں اجتماعی رفقا کی نصح و خیر خواہی کا اہتمام کیجیے اور جماعتی زندگی میں باہمی تلقین کے جذبے کو بیدار رکھیے اس لیے کہ یہی کامیابی کی ضمانت ہے ان الانسان لفی امل الصالحات و تواس و بالحق و تواس و بالصبر زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جو نیک عمل کرتے رہے اور جو ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت کرتے رہے اور صبر و سبات کی تلخین کرتے رہے جماعتی نظم کی پوری پوری پابندی کیجیے اور اس کو محض جماعتی استحکام کا ذریعہ ہی نہ سمجھیے بلکہ دینی فریضہ تصور کیجیے خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے مومن تو حقیقت میں وہی لوگ ہیں جو خدا اور اس کے رسول کو دل سے مانے اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں تو ان سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے اجازت لیتے ہیں وہی لوگ خدا اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں نظم جماعت کی پابندی اور اپنے قائد کی اطاعت و فرما برداری محض ایک قانونی معاملہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک اہم شرعی معاملہ ہے اور قرآن پاک نے ان لوگوں کے ایمان کی سچائی کی شہادت دی ہے جو نظم جماعت کے پابند ہوں اور کسی جماعتی ڈیوٹی سے اسی وقت ہٹیں جب اپنے سربراہ کار سے اجازت حاصل کر لیں جماعتی زندگی میں نیکی کے جو کام بھی ہو رہے ہوں خلوص دل سے ان میں تعاون کیجیے اور جو کچھ کر سکتے ہوں اس سے دریغ نہ کیجیے خود غرضی مطلب براری اور خود پرستی جیسے گندے جذبات سے اپنا اخلاقی دامن پاک رکھیے قرآن کی ہدایت ہے وہ تعاون البر و اور نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو رکا سے تعلقات خوشگوار رکھیے اور کبھی کسی سے کوئی اختلاف ہو جائے تو فوراً صلح صفائی کر لیجئے اور دل کو قدرت سے پاک رکھیے فتق اللہ وسلی ذات بینکم بس خدا سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کو خوشگوار رکھو اسلامی جماعت کے امیر کی خوش دلی کے ساتھ اطاعت کیجیے اور اس کے خیر خواہ اور وفادار رہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مسلمانوں کو اپنے ذمہ دار کی بات سننی اور ماننی ضروری ہے چاہے وہ حکم اپنی طبیعت کے لیے خوشگوار ہو یا ناخوشگوار بشیرتے کہ وہ خدا کی نافرمانی کی بات نہ ہو ہاں جب خدا کی نافرمانی کا حکم دیا جائے تو وہ بات نہ سننی چاہیے اور نہ ماننی چاہیے حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین مخلصانہ خیر خواہی اور وفاداری کا نام ہے تین بار آپ نے یہ بات دہرائی ہم لوگوں نے پوچھا کس کی خیر خواہی اور وفاداری فرمایا خدا کی اس کے رسول کی اس کی کتاب کی مسلمانوں کے ذمہ داروں کی اور عام مسلمانوں کی وفاداری جماعتی عصبیت تنگ نظری اور دھڑے بندی سے پرہیز کیجیے کشادہ دلی اور خوش اخلاقی کے ساتھ ہر ایک سے تعاون کیجیے اور جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہوں ان کی قدر کیجیے ان کے ساتھ خیر خواہی اور اخلاص کا برتاؤ کیجیے اور ان کو اپنا رفیق سفر اور معینے کار سمجھیے دین کا کام کرنے والے در حقیقت سب ایک دوسرے کے ناصر و حامی ہیں سب کا مطلوب دین ہے اور سب اپنی اپنی سمجھ کے مطابق دین کی خدمت ہی کرنا چاہتے ہیں خلوص کے ساتھ افام و تفہیم کے ذریعے ایک دوسرے کی غلطی واضح کرنا اور صحیح طرز فکر و عمل کی نشاندہی کرنا تو ایک نہایت ہی مبارک عمل ہے اور یہ ہونا ہی چاہیے البتہ باہمی منافرت کشیدگی بغض و انات ایک دوسرے کو نیچے دکھانا اور ایک دوسرے کے خلاف پروپگنڈا کرنا وہ رقیق طرز عمل ہے جو کسی طرح بھی دائیان دین کے شائن شان نہیں ہے اور ان لوگوں کا دامن اس طرح کے داغوں سے بالکل ہی صاف ہونا چاہیے جو واقعی دل کی گہرائی سے یہ چاہتے ہیں کہ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو خدا کی راہ میں لگائیں اور زندگی میں خدا کے دین کی کچھ خدمت کر جائیں